بھاگے نہیں اور لڑکے ہوتے تو بھاگ جاتے اللہ تعالیٰ مولانا مظہر کے درجات کو بلند فرمائے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بھاگے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھ گئے اور ٹوپی بھی اتار لی اور کہا ابا جتنا چاہے مجھے مار لیں اس ادا سے میں خود رونے لگا اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں اور پتہ نہیں کہ ان کے دماغ میں ادب کی یہ باتیں نہیں گھستی دماغی کمزوری ہے یا کیا ہے بھول جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیٹا اعتراف قصور اور سزا کے لیے تیار ہوا تو باپ خود رونے لگا غصہ ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے تو بار بار کہتا ہوں جب شیخ گرف کرے تو چاہے تمہارے پاس لاکھ عذر ہوں میں کچھ نہ بولو بس یہ کہہ دوں حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اعتراف قصور ہے میں نالائق ہوں نادان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں بس بات ختم معافی مانگنے سے بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے اس وقت ہم قابل گرفت نہیں ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ شیطانی مرض ہے یہی سمجھ لو جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہے حکیم الامت فرماتے ہیں بعض وقت خطا چھوٹی سی ہوتی ہے وہ اس کا منشا اور جڑ خطرناک ہوتا ہے مثلا اس میں کبر چھپا ہوتا ہے بعض وقت میں شیخ بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی خطا پر سخت گرف کرتا ہے کیونکہ اس کی نظر اصلاح مرید کے مسالے دینیا کا دور تک احاطہ کر رہی ہوتی ہے لہٰذا دو جملے میں خود بھی آرام سے رہو اور شیخ کو بھی آرام سے رکھو بولو بھائی شیخ کو آرام سے رکھنا مطلوب ہے نہیں خاص کر جو رات دن ساتھ رہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اپنے شیخ کو اپنی حماقتوں سے ایزا رسانی کی تو اگر مغل لگانے کے باوجود فوراً اعتراف قصور کرو یہ حکیم علومت کا اشاد ہے مجھے تعویلات کرنے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے اگر وہ کہتے ہیں بھائی حضرت خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں تو بات ختم شیخ اس سے زیادہ کیا چاہے گا شیخ خود چاہتا ہے کہ تم بھی آرام سے رہو اور میں بھی آرام سے رہوں یہ قابلیت کا راستہ نہیں ہے عاشقی اور آہوزاری اور نیاز مندی کا راستہ ہے اپنی سب قابلیت کو لات مار دو یہ کہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں جاہل مطلق ہیں ان تعویلات سے میں نفس کا بہت بڑا اس ان تعویلات میں نفس کا بہت بڑا چور ہے شیطان نہیں چاہتا کہ اپنے اوپر کوئی بار آئے بار خطا جو نعمت تھی اس کو یہ بیوقوف حماقت سے نہیں سمجھا میں کہتا ہوں عشق کے ساتھ تھوڑی سی دانائی بھی شامل کر لو شیخ کی محبت میں جان دو اور شیخ کو ستا ستا کے پاگل یا فالج میں مبتلا نہ کرو شیخ کی خدمت دانائی کے ساتھ کرو پاگلوں کی طرح سے محبت و خدمت مت کرو جیسے ایک ریچھ نے محبت کی تھی ایک ریچھ اپنے مالک کو پنکھا ہنکا رہا تھا اس نے ریچھ کو سکھا دیا تھا ایک مکھی اس کے مالک پر بیٹھی اس نے ہانک دیا پھر بیٹھی پھر ہانک دیا جب تین چار دفعہ بیٹھی تو ریچھ ایک پتھر لے آیا اور اس مکھی کو زور سے مارا تو مالک کی ناکی پھٹ گئی <laughs> اور وہ مر گیا نیت تو اس کی اچھی تھی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں میری نیت تو آپ کو اذیت دینے کی نہیں تھی تو ریچ والی محبت مت کرو اللہ سے عقل و فہم مانگو اللہ سے رو رو کے کہو اے اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا دے ان کی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈی فرما دیں میری ذات سے ان کو ایک اشاریہ بھی غم یا تکبر تقدر نہ پہنچے یہ دعا بہت ضروری ہے اگر اس دعا کی توفیق نہیں تو ظالم محروم القسمت ہے شکاوت ازلیہ اس کے مقدر میں ہاں عجیب بات سن رہے ہو ٹیپ پہ لگا کے چلے یہ بہت عجیب دعا ہے کہ رو رو کے دعا مانگو میں بھی مانگوں حضرت والا جب تھے الحمد للہ مانگتا تھا ابھی المیر صاحب کے لیے مانگ رہا اے اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا دے ان کی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈی ہمیشہ ٹھنڈی فرما میری ذات سے ان کو ایک اشاریہ بھی غم یا تقدر نہ پہنچے یہ دعا بہت ضروری ہے اگر اس دعا کی توفیق نہیں تو ظالم محروم قسمت ہے شقاوت عضلیہ اس کے مقدر میں یہ حضرت والا کی بات ہے مگر اس سے مطلب یہ نہیں ہے گناہ سے غم نہیں ہوتا شیخ کو آپ کو گناہ کریں اور شیخ کو بتائیں کوئی غم نہیں ہوگا دعا مانگے گا اس کی اصلاح کی فکر کرے گا روئے گا اس سے غم نہیں ہوتا مگر بے ادبی کی بات ہوگی ہے اگر مگر جو لگاتے ہیں حکیم الامت کا ارشاد ہے جس کو اتباع سنت اور رضائے شیخ نصیب ہو تو اس کے اندھیرے بھی اجالیں سنت کی اتباع اور شیخ خوش ہو اس کے اندھیرے بھی اجالیں اگر اتباع سنت تو کرتا ہے اور شیخ کو ناراض کیے ہوئے تو شیخ کو ناراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ کو ناراض کریں تو اس طرح ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے اسی طرح شیخ کی رضا بھی ضروری ہے اور جو شیخ کو ناراض رکھتا ہے یہ شخص بھی محروم رہے گا اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں اگر اس کو روشنی بھی نظر آتی ہے تو سمجھ لو سب دھوکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی شیخ دروازہ رحمت اور دروازہ فیض ہے مبتع فیاض سے بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو محبوب رکھتا ہے دروازے کو گندہ رکھنا مشابہ یہودیت ہے یہودی لوگ اپنے دروازے کو گندہ رکھتے تھے تو شیخ اللہ کا دروازہ ہے لہٰذا دروازے کو صاف رکھنا خوش رکھنا تقدر نہ ہونے دینا یہ مطلوب ہے یا نہیں اس طرح انسان اپنے دروازے کی گندگی سے ناراض ہوتا ہے غم محسوس کرتا ہے تو جو شیخ کو ستاتا ہے یا ناراض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس دروازے کو ناراض کرنے والے کو اپنے فیض رحمت سے محروم کر دیتا ہے دریائے رحمت سے جو ٹوٹنی تم کو مل رہی ہے اگر اس کوئی اس ٹوٹی میں نجاست غلازت لگا دیں اس میں سے جو پانی آئے گا تم کو بدبودار لگے گا لیکن اس اس میں دریا کا قصور نہیں ہے تم نے ٹوٹنی میں نجاست کیوں لگائی لہٰذ شیخ کو مقدر مت کرو بلکہ گاہے گاہے اس کو خوش کرو کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو تاکہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی جو بارش برس رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم جو طرح طرح کی سزاؤں کے مستحق تھے تو ہم پر طرح طرح کی نعمتیں برس جائیں تو میں عرض کر رہا تھا کتنے ہی بڑے ہو جاؤ دو چیز جس کے اندر ہیں اتباع سنت اور رضائے شیخ اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں جس سے شیخ ناراض ہو یا سنت کی اتباع نہ ہو اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں یہ حکیم الامت کا اشاد ہے اس لیے سمجھاتا ہوں اپنی عاقبت مت خراب کرو ایک دفعہ سمجھ لو کہ فائدہ اعتراف قصور میں ہے فوراً کہو کہ مجھ سے خطا ہوئی معافی چاہتا ہوں اگر عذر بھی ہے تو بھی اس وقت مت پیش کرو جب بادشاہ حرص چاہتا ہے تو قناعت پر خاک ڈالو یا شیخ تم سے اعتراف قصور مانگتا ہے تو تم اپنی عقل پر خاک ڈالو محبت میں بعض دوست ایسے ہیں شاید روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہ ہو مگر وہ اپنی نادانی اور نفس کے وجود سے اور فنائے نفس کے نہ ہونے سے اگر مگر لگا کر اذیت پہنچانے میں بھی روئے زمین پر اول نمبر ہوتے ہیں جہاں وہ محبت میں روئے زمین پر اول نمبر ہیں وہاں ایزا رسانی میں بھی اول نمبر ہوتے ہیں ایسا شیخ ایسا شخص شیخ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اس لیے اس نسخوں کو نسخے کو یاد کر لو اور دنیا اور آخرت برباد مت کرو اگر تمہارے اندل میں محبت ہے محبت کا حق ادا کرو تم کیوں نہیں چاہتے میرا محبوب خوش رہے اس کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں اس کا بال بار ہمارے لیے دعا کو رہے بولو بھائی محبت کیا چاہتی ہے محبوب کو اذیت پہنچانا یا محبوب کو خوش رکھنا اپنی عقل پر خاک ڈالو جو محبوب چاہتا ہے اس طرح سے رہو محبت نام ہی ہے اس کا ہے اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دے محبوب سے محبت اپنی مرضی سے کرنا یہ بدعت ہے اب محبوب سے محبت محبوب کی مرضی سے کرنا یہ سنت ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق محبت کرنا سنت ہے اور مقبول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے محبت کرنا یہ بدعت ہے اور مردود ہے بتائیے کیسی بدعت کی تعریف ہے ورنہ بدعتی نعوذ باللہ دشمن نہیں ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں لیکن یعنی چونکہ بدعتی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کی محبت غیر مقبول ہے اور مردود ہے یاد رکھو محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش رکھنا اس مقام کو عقل سے نہیں پا سکو گے یہ جملہ یاد رکھو عقل سے عقل نہیں ملتی فضل سے عقل ملتی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ آئے گی اب کہ اب میں اب تک کس حماقت میں مبتلا تھا اس لیے اللہ سے فضل مانگو کہ اے اللہ مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے اللہ سے عقل مانگو ادب مانگو شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو کہ ہم تو نالائق ہیں اگر آپ میرے شیخ کے قلب میں مجھے کو پیارا بنا دیجئے دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں کروڑوں تصنیفات ہوں لیکن اگر شیخ کے دل میں وہ محبوب نہیں تو خطرہ میں ہے اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو حد میاں مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کو ان کی خادم غلام علی صاحب رحمۃ اللہ پنکھا جل رہے تھے حضرت نے فرمایا میاں تم مجھے بہت آہستہ آہستہ پنکھا جل رہے ہو کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے انہوں نے اتنا زور سے جھلا کہ حضرت نے فرمایا کیا اڑا دے گا مجھ کو تو ان کے منہ سے نکل گیا کسی طرح چین نہیں ہے ہلکا پنکھا جھلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے <laughs> تیز جھلتا ہوں تو کہتے ہیں اڑا دے گا حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں اب درمیانی رفتار سے جھلوں گا مگر وہی بات ہے جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی شیخ نے بھی انہیں معاف فرما دیا اور بہت دین کا کام اللہ تعالیٰ ان سے لیا اور دیکھو اپنے شیخ کو تو کیا کسی بھی اللہ والے کا دل نہ دکھاؤ اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں میں نے ان کا کبھی دل نہیں دکھایا اگر دل دکھانے کا ارادہ بھی نہیں تب بھی اپنے بیوقوفی اور نادانی سے شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ عقل سلیم کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما دے کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو اذیت نہ پہنچے کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا فضل سے طے ہوتا ہے سمجھ گئے ورنہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں لہٰذا فضل کی ضرورت ہے کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا لگائے ہیں فضل کا شرا لگائے ہیں کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں اس لیے اللہ سے شیخ کے تقدر سے پناہ مانگتے رہوں حکیم الامت نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمین کو ایک صحابہ کرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوی دوا پلانا چاہ رہے تھے آپ انکار کر رہے تھے مگر جب آپ کو تھوڑی سی غشی آئی تو دوا پلا دی بعد میں جب آپ کو ہوش آیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے کڑوی دوا پلائی تھی اس کو یہ کڑوی دوا پلا دو ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندیشہ عذاب ہے تو معلوم ہوا اخلاص سے بھی اذیت مت پہنچاؤ یہ بہت نازک مسئلہ ہے سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کو اور کوئی چارہ نہیں اللہ ہم سب سے ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے ان کے بال بال کو دعا کو رکھے ان کے تقدر سے ہم سب کو محفوظ رکھے جب میں اپنے شیخ کو خط دکھتا ہوں تو تین دفعہ یا سبو ہو یا قدوس دوسو یا غفور ہو یا ودود پڑھ کر پھونک مارتا ہوں کہ میرے کسی لفظ سے میرے شیخ کو ایک اشاریہ بھی تقدر نہ ہوں اصلی عاشق وہ ہے جو اس دعا میں مر رہا ہو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت و سکون یا کوئی ایسا قول یا فعل نہ ہو جس سے میرے شیخ کو ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی تقدر ہو یہ اصلی عاشق ہے پیر دبانے والا دوا پلانے کا نام عشق نہیں ہے ناراضگی سے بچنے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا دوست ہے جس طرح گناہ سے بچنے والا اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے ایسے ہی شیخ کو اذیت نہ پہنچانے والا شیخ کا زیادہ دوست ہے یا سبو یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دعا کرو اے اللہ اپنے ان اسما کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں مجھ کو اپنا پیارا بنا دے اگر بیوی پڑھے گی تو شوہر کی نظر میں پیاری بنے گی شوہر پڑھے گا تو بیوی کی نظر میں پیارا بن جائے گا امام پڑھے گا تو کمیٹی کی نظر میں پیارا ہو جائے گا کمیٹی پڑھے گی تو امام تختہ نہیں الٹے گا اور یا سبوحو یا قدوسو یا وفورو ودود یہ عجیب نام ہے ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت آدمی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے بعض وقت بے ہنر ناک کی چپٹی بیوی کو شوہر پیار کرتا ہے دوسری طرف نہایت حسین بیوی کی پٹائی ہوتی ہے میرے پاس ایسے کتنے واقعات آئے نہایت حسین ہے اب بیچاری ہر وقت مار کھا رہی ہے اس کے مقابلے میں کالی کلوٹی چپٹی ناک والی کو اس کے شوہر کا پیار مل رہا ہے تو اپنی قابلیت کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ میں شیخ کو اتنا آرام پہنچاتا ہوں شیخ بلا بلا وجہ مجھ سے ناراض ہے یہ دیکھو پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو کہ جس کو دو چیزیں یعنی اتباع سنت اور شیخ کی رضا حاصل ہو پھر اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں اور جو ہر وقت شیخ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری ذات سے شیخ کو کوئی اذیت نہ پہنچے جو چوبیس گھنٹے شیخ کے ساتھ رہتا ہے اس کی رفاقت میں حسن بہت ضروری ہے وہ حسنہ اولائے کا رفیقہ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حسن حسنہ کو کیوں نازل ہنسنا بہت ضروری ہے وہاں رفاقت میں ہنسنا بہت ضروری ہے اور یہاں ہنسنا کیوں نازل فرمایا اس لیے کہ ساتھ تو رہو میں رفاقت حسین ہو اس لیے ایک ایک لفظ کو پہلے سوچو پھر بولو زیادہ بات بھی نہ کرو بعض وقت احمقانہ الفاظ سے شیخ کو اذیت پہنچے گی کوئی کتنا ہی بے وقوف ہو اگر وہ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں نور ڈال دے گا اللہ کا فضل عقل کے ساتھ جب مل جائے گا اس کی عقل میں اجالا آ جائے گا وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا بعض وقت بیوقوفوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور عقل مندوں سے نلائکیاں ہو گئیں بیوقوف نے اپنی نادانی کے باوجود اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا اور عقل مند نے ناز کیا کہ میں تو بہت ہی قابل ہوں اس نے نہیں مانگا عقل والوں سے ایسی نارائکیاں شادر ہوئیں جس کی حد نہیں آ عجیب عجیب سے باتیں شیخ کی حکیم علمت مرید تھا اتنا قابل تھا سن رہے ہو حکیم الامت کا ایک مرید تھا اتنا قابل تھا کہ جب حضرت والا اردو میں بیان کرتے تھے تو عربی میں لکھتا تھا مگر اس ظالم کو اپنی ذہانت پر تکبر ہو گیا اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو نہیں مانگا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت والا کے مسلک کے خلاف ہو گیا اور خانقاہ میں بیٹھ کر مقابلے شروع کر دیے حضرت نے فرمایا اگر تم کو مخالفت کرنی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ نہیں گیا اس کو اپنی عقل پر اتنا ناز ہوا کہ میں حق پر ہوں شیخ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں شیخ سے بحث شروع کر دی پھر حکیم الامت کو بدتمیزی یہ خط لکھنے شروع کر دیے حالانکہ حضرت سے خلافت بھی پا گیا تھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو جو القاب لکھتے تھے نا السلام طبع الہدا حکیم الامت کو وہ القاب لکھنے شروع کر دیے اسلامی سلام بھی نہیں لکھتا تھا کافروں والا سلام لکھتا تھا حکیم الامت کا رسالہ ہے موزی مرید میں نے خود اس میں یہ سب پڑھا ہے حضرت نے رسالے کا نام ہی موزی مرید رکھ دیا اس لیے کہتا ہوں خدا کے لیے موزی مت بنو آرام نہ پہنچاؤ تو اذیت بھی نہ پہنچاؤ اپنی عقل پر اللہ کی فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو اللہ رحم و راہمین ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے یا اللہ میری عقل کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ میرے شیخ کا بال بال میرے لیے دعا گو رہے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ فرمائے میں مسجد میں ہوں قسم اٹھا سکتا ہوں میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا دے ان کے قلب میں اختر کو پیارا بنا دے کیا کہوں آج راز کی بات ظاہر کیے دیتا ہوں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں جتنے حضرت کے مرید ہیں اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دیں احب المردین بنا دیں احب المستس مسترشدین بنا دیں احب الخدام بنا دیں ہماری عقل پر یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ ہم اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اے خدا جوئین توفیق ادب اے اللہ اختر کو میرے احباب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے احباب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بے ادبی بے وقوفی اور نالائقی سے حفاظت عطا فرما اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں یہ اللہ اپنے بڑوں کے سامنے اعتراف قصور اور اعتراف خطا اور فوراً معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اگر مگر کی تعویلات سے حفاظت فرما اور ہم کو اور ہمارے احباب کو ایک سو بیس سال کی عمر دے دیں اور خوب خوب سارے عالم میں دین کی محنت اور خدمت اور اپنی محبت کی نشر کے لیے ہم سب کو گروہ عاشقہ نصیب فرما اور سہر عالم نے پھرا دے اور فضل فرما دے اور یا اللہ جتنے دشمن ہیں سب کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات مقدر فرما یہاں کہوں حاسدوں سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ کزالی کا جعلنا لیک ال نبی ادوا کی سایت سے تسلی ہوتی ہے اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا مگر یہ جعلنا میں جو جعل ہے اس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جب ان دشمنوں کو اللہ ہی نے دشمن بنایا تو ان کا کیا قصور ہے حکیم الامت نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جعل جعل جعل تشریعی ہے تشریحی ہے تکوینی نہیں جیسا کہ اللہ نے سور پیدا کیا وہ پخانہ کھاتا ہے بہت سے تکوینی راز ہیں جن کا سمجھنا ہم پر فرض نہیں بس ایمان لانا کافی اور ضروری ہے آخرت میں سب راز منکشف ہو جائیں گے پھر ہم کو راز سے کیا مطلب رموز مملکت کو مالک جانے اپنی مملکت و سلطنت کے راز کو بادشاہ جانے ہمیں تو اپنا انعام لینا ہے سموسے پابڑ کھاؤ کہاں کی تفتیش کر رہے ہو بس زیادہ رموز کو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو حکیم الامت فرماتے ہیں جب کوئی بات یا دین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں نہ جانے میں نہ جاننے والی تھیلی میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور بے فکر رہتا ہوں ورنہ ہر وقت کھٹک رہتی ہے کہ بھائی اس میں کیا راز ہے اس میں کیا راز ہے حکیم المت ہے وہ تو ہر وقت سوچتے ہیں تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے دل انہی چیزوں میں لگا رہے گا اور فرمایا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے سمجھو کہ اور بھی تو کتنی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے ایک یہ بھی صحیح نہ سمجھنے والی تھیلی میں اس کو ڈال دو ایسے ہی فرمایا جب ہمیں اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں میرا شیخ جس مقام پر ہے اللہ سے جو وہ بات سمجھ اللہ سے جو وہ بات سمجھ رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میرا جو شیخ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے ہم خطا پر ہیں میرا شیخ ثواب پر ہے اور یہی راستہ جس پر چلنے سے آپ صاحب عطا رہیں گے اور اگر بڑوں کے کیڑے سوچو گے یہاں شیخ چوک ہو گیا وہاں شیخ سے چوک ہو گئی تو سمجھ لو یہ محروم رہو گے بس یہی کہو شیخ جس مقام پر ہیں ہم اس مقام پر نہیں ہیں وہ جہاں ہیں اسے زیادہ نظر آ رہا ہے اور ایک بات بڑے کام کی ذہن میں آئی جس سے بہت رہنمائی ہوئی کاش کے مضمون سارے مریدوں کو پہنچ جائے میرے شیخ سے اگر کبھی کوئی بشری خطا ہو جائے تو فوراً اپنے دل کو سمجھا دو یا آپ سے کوئی کہے کہ آپ کی شیخ میں یہ کمزوری ہے تو یہ کہہ دو کہ وہ بھی انسان ہے نبی تو نہیں ہے سبحان اللہ میں نے شیخ کو نبی نہیں مانا شیخ کو ولی مانتا ہوں اور ولی سے خطا ہو سکتی ہے مگر اس کی توبہ بھی اس مقام سے ہوگی یعنی مقام ولایت سے عوام کی توبہ سے اللہ والوں کی توبہ عظیم ہوتی ہے جس قدر اشباری اور درد دل سے وہ معافی مانگتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی یہ بات مجھے مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سگے بھتیجے ہیں حضرت والا فرما رہے ہیں حضرت تھانوی کو بڑا ابا کے بڑے ابا کہتے تھے انہوں نے بتائی حضرت والا کو حضرت والا نے ہمیں بتائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے کہ اور ہمارے درمیان صرف دو راوی ہیں تو بعض لوگوں نے حکیم الامت کے خلاف مجھے کہا کہ تمہارے حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں تو میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بڑوں ابا بڑے ابا کو نبی نہیں مانا مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں میں نے اپنے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن سمجھ لو ان کی نیکیاں کتنی ہیں کروڑوں نیکیاں ہیں سینکڑوں تصنیفات ہیں رات دن اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں لہٰذا اگر کبھی ان سے صدور خطا ہو گیا اتنا یقین ہے تو اتنا یقین ہے کہ صدور خطا کے بعد اللہ والوں کو توفیق توبہ بھی زبردست ہوتی ہے بوجہ ان کی مقبولیت کے جیسے اپنے پیارے بچوں کو ماں باپ نہلا دھلا کر صاف کر لیتے ہیں اللہ والے اللہ تعالیٰ سے یتیم نہیں ہیں مولا سے ان کا تعلق ہے لہٰذا مولا ان کو توفیق توبہ دے کر اپنے پیار کے قعبے بنا لیتے ہیں مجھے ان کا یہ جملہ بہت پسند آیا بعض لوگ میرے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں بڑے کڑک ہیں بہت ڈانٹتے ہیں میں کہتا ہوں ہم نے ان کو نبی نہیں مانا پیر بنانے کی خالی ولایت کافی ہے نبور کی کوئی ضرورت نہیں کہیں کیسا مزیدار مضمون ہے لہٰذا اگر تمہارے شیخ کی کوئی شکایت کرے یا مذاق اڑائے تو اول تو اس کے پاس ہی مت بیٹھو آ قرآن شریف کی آیت وہاں سے پڑھی ہم حافظ بھی ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ میرے سامنے میرے پیر کی برائی کرتے ہو آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے حکیم علمت نے شاید کی یہی تفسیر لکھی ہے بس وہاں سے اٹھ جاؤ میرے سامنے میرے باپ کی شکایت کرتے ہو شیخ ہمارا روحانی باپ ہے ہمارے لیے اس کی ولایت کافی ہے ولی سے صدور خطا ممکن ہے اور توفیق توبہ اس کے لیے لازم ہے جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق توبہ ضرور دیتا ہے اپنے پیاروں کو کوئی شخص گندہ نہیں رکھنا چاہیے چاہتا کسی کا بچہ گٹر میں گر جائے تو اسے نہلا دلا کر صاف کرتا ہے نہیں تو اللہ بھی اپنے پیاروں کو توفیق توبہ دے دیتا ہے میں نے اپنے شیخ کو نبی نہیں مانا کہ وہ معصوم ہے ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی خطا ہو سکتی ہے لیکن اگر تمہاری سو دفعہ فرض ہو وہاں جاؤ ورنہ تم کو جہاں مناسبت ہو وہاں چلے جاؤ اگر تمہارا بلڈ گروپ نہیں ملتا تو تم کیوں آتے ہو میرے شیخ کے پاس تم دوسری جگہ جاؤ دوسرا شیخ تلاش کرو خبردار جو میرے شیخ کے پاس آئے جہاں تمہارا بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں چلے جاؤ ہم تمہاری ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے ہمارا ذوق تو یہ ہے شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں بس مجھ کو تو میرا پیر پسند ہے قرار صاحب ہمارے دوست ہیں ان سے کسی نے کہا کہ مولانا ابراہ صاحب کو غصہ اور جلال بہت آتا ہے بڑے کڑیل پیر ہیں انہوں نے کہا اگر وہ کڑیل پی رہے تو میں نفس کا گھوڑا بھی تو اڑیل ہے <laughs> اڑیل گھوڑے کے لیے کڑیل سوار ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے میں تو اپنے شیخ مولانا شاہ راؤ صاحب کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں حضرت والا فرما ہیں کہ ان کی کرامت سے آج ہم کو یہ عزت حاصل ہے حضرت بچپن سے متقی ہیں بعض لوگ تو بعد میں توبہ کر کے متقی ہوتے ہیں اور حضرت تو بچپن ہی سے متقی ہیں ایک دن حضرت اپنے بعض میں ایک جملہ کہہ گئے بعض علماء ایسے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا حضرت نے اپنی طرف تو اشارہ نہیں فرمایا یہ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں لیکن میں سمجھ گیا کہ آج حضرت اپنا راز ظاہر فرما رہے ہیں تو جو متقی ہوتا ہے اس سے کرامت صادر ہو جاتی ہے اس کی دلیل سنیے ان عند اللہ اکوں متقی اکرم ہوتا ہے اور اکرم ہی سے کرامت نکلتی ہے میں نے اپنے شیخ کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں کہ ان کی کرامت یہ اتنے بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں ایک بخاری شریف نہ پڑھانے والے کی بات نوٹ کر رہے ہیں جب میں کوئی حدیث کی شرح بیان کرتا ہوں تو محدثین کہتے ہیں آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں جو جس کو اپنے شیخ سے محبت ہو اس کی عظمت نہ ہو وہ کیا مرید ہے وہ نابینا ہے اس کی آنکھوں میں موتیا ہے اپنے شیخ کو سارے عالم کے مشائق سے افضل سمجھو بات بار افادیت کے کہ میرے لیے میرے حضرت سب سے میرے حضرت سے بڑا کوئی پیر نہیں افادیت یعنی افضل تو کہ فائدہ مجھے ان سے زیادہ انفا سمجھے افضل تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون ہے اور اس میں حضران فرما دیا کہ افضل سمجھو افادیت میں یعنی مجھے فائدہ سے زیادہ ان سے ہوگا آسان لفظ میں کہ مجھے انفا سمجھو افضل نہ سمجھو افضل تو اللہ کو پتہ ہے کون بندہ افضل یہ حکیم الامت کا جملہ ہے جس سے معلوم ہوا تو وہ واقعی مجدد ہے بازروں کی عقل